داستان گو نے کہا ہے کہ حسن بن صباح جہاز سے حلب اترا اور وہاں سے بغداد اور بغداد سے اصفہان پہنچا کوئی غلط فہمی نہ رہے اس لیے داستان گو داستان کو ذرا پیچھے لے جاتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ حلب بندرگاہ نہیں بندرگاہ انتا کیا تھی جہاں جہاز لنگر انداز ہوا اور حسن بن صباح وہاں اترا تھا حلب وہاں سے ساٹھ میل دور ہے حلب سے وہ بغداد گیا یہ چار سو میل کی مسافت ہے بغداد سے وہ اصفہان گیا یہ فاصلہ بھی چار سو میل ہے اس طرح حسن بن صباح نے انتاکیہ سے اصفہان تک کا آٹھ سو میل کا سفر طے کیا گھوڑے یا اونٹ کی پیٹھ پر عام رفتار سے چلنے سے یہ ایک مہینے کا سفر تھا تیز رفتار سے جلدی بھی طے ہو سکتا تھا لیکن حسن بن صباہ اپنی منزل اصفہان تک چھ ماہ بعد پہنچا تھا اسے اسفہان تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی اسے جلدی صرف یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے زیر اثر لے لے اور ان کی عقل پر اس طرح قابض ہو جائے کہ بلا سوچے سمجھے وہ اس کے اشاروں پر ناچیں آگے چل کر حالات بتائیں گے کہ حسن بن صبح کے شہر میں اشاروں پر ناچنا مشہور یا محاورہ ہی نہیں تھا وہ اپنے پیروکاروں کو دیوانگی یا پاگل پن کے اس مقام تک لے جانا چاہتا تھا جہاں وہ کسی سے کہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو تو وہ اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لے حسن بن صباح اپنے پیروکاروں کو جو فدائین کہلاتے تھے اس مقام پر لے آیا تھا اور اس نے یہ مظاہرے کر کے بھی دکھا دیے اور اپنے دشمنوں کو حیرت میں ہی نہیں بلکہ خوف میں مبتلا کر دیا حسن بن صبح کی سوانے حیات افسانے سے زیادہ دلچسپ اور تلسم ہوشربہ سے زیادہ حسین اور پراسرار ہے کوئی بھی انسان صرف اس صورت میں سنسنی خیز پراسرار اور چونکا دینے والی داستان کا ہیرو بنتا ہے جب بنی نو انسان کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے یا وہ انسان ہیرو بنتا ہے جس کے دل میں بنی نو انسان کی محبت کا شائبہ تک نہ رہے اور اسے صرف اپنی ذات سے محبت ہو اور وہ آسمان میں اور زمین پر سورج چاند اور ستاروں میں صرف اپنی ذات کو دیکھ رہا ہو اور ساری کائنات کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہو ابتدا میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ ایسا انسان عورت ہو یا مرد خیر سگالی اور پیار و محبت کے جذبات سے عاری ہوتا ہے اس کا دل ابلیس کا آشیانہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے شکار کے لیے پیار و محبت کا جال پھیلاتا خیر و برکت اور جذبہ ایسار کی ایسی اداکاری کرتا ہے کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتا ہے یہ ہے ابلیسیت کا حسن اور شر کی سحر انگیزی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا ہے انہیں باطل اور بےہودہ باتوں میں پڑا رہنے دو اور انہیں اپنا کھیل کھیلنے دو اس دن تک جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے سورہ المعارج آیت نمبر بیالیس حسن بن صباح اس دن سے پہلے پہلے جس دن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے عزائم پورے کرنے کی کوشش میں تھا وہ جانتا تھا یہ حساب کا اور عذاب کا دن ہوگا حسن بن صباح کو جس طرح مصر سے عبیدیوں نے نکالا اور جس طرح بحری جہاز طوفان کی لپیٹ میں آ کر نکلا اور جس طرح جہاز کے کپتان نے حسن بن صباح کو انعام کے طور پر شام کے ساحل پر اتارا وہ پچھلی قسط میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے وہاں سے تاریخ کی یہ پورا اسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان یوں آگے چلتی ہے کہ انتاکیا کی بندرگاہ میں اترنے والا اکیلا حسن بن صباہ نہیں تھا اس کے ساتھ دو اس کے اپنے ساتھی تھے جو اس کے رازدار ہمدرد اور بہی خواہ تھے اور سات آٹھ آدمی جن میں ایک جوان عورت بھی تھی حسن بن صباہ کے ساتھ انتاکیا اتر گئے تھے ان سات آٹھ آدمیوں نے اس بندرگاہ پر اترنا تھا جو جہاز کی منزل تھی اور وہاں سے ملک شام جانا تھا ان کی خوش قسمتی کہ حسن بن صبح نے جہاز کا رخ شام کی طرف کروا لیا اور وہ پیدل سفر سے بچ گئے ان کے ساتھ جو عورت تھی وہ اپنا چہرہ نقاب میں رکھتی تھی ان کی صرف پیشانی اور آنکھوں پر نقاب نہیں ہوتا تھا ان کی پیشانی سفیدی مائل گلابی تھی جس پر ریشم کی باریک تاروں جیسے چند ایک بے ترتیب بال بہت ہی بھلے لگتے تھے اس کی آنکھیں صحرائی غزال جیسی تھیں جس میں خمار کا تاثر تھا اور جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے کو مسحور کر لیتا تھا اس کے کھڑے قدمے اور چال ڈھال میں جذباتیت تھی اور ایسا تاثر کہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی اور اس کا تعلق کسی قبیلے کے سردار خاتون سے یا کسی بڑے ہی امیر کبیر تاجر خاندان سے ہے یہ سب آدمی مصر کی بندرگاہ سکندریہ سے انتاکیہ تک حسن بن صبح کے ہم سفر رہے تھے انہوں نے اتنے زیادہ طوفان میں حسن بن صبح کو پرسکون بیٹھنے اور مسکراتے دیکھا تھا اور وہ اسے پاگل سمجھتے تھے جسے یہ احساس تھا ہی نہیں کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا پھر انہوں نے حسن بن صبح کی یہ پیشن گوئی سنی کہ جہاز اس طوفان سے بخیر و خوبی گزر جائے گا جہاز بکھرے ہوئے سمندر کی پہاڑوں جیسی طوفانی موجوں پر اوپر کو اٹھتا گرتا اور ڈولتا طوفان سے نکل گیا حسن بن صباح کے دونوں آدمیوں نے تمام مسافروں کو بتا دیا کہ جہاز کو اس برگزیدہ درویش نے طوفان سے نکالا ہے مسافروں نے حسن بن صباح کے ہاتھ چومے اور اس کے آگے رکو میں جا کر تعظیم و تکریم پیش کی تھی یہ سات آٹھ آدمی تو حسن بن صباح کے گرویدہ ہو گئے تھے سب سے زیادہ فائدہ تو انہیں پہنچا تھا یہ لوگ پیدل سفر سے بچ گئے تھے انتاکیا میں انہیں رکنا پڑا یہ سرائے میں چلے گئے حسن بن صباح اور اس کے دونوں ساتھیوں نے الگ کمرہ لے لیا اور باقی آدمی ایک بڑے کمرے میں چلے گئے اس عورت اور اس کے خاوند کا کمرہ الگ تھا حسن بن صباح اور اس کے ساتھی جا چکے تھے اور اب انہوں نے سرائے کے لنگر سے کھانا لینے جانا تھا دروازے پر دستک ہوئی ایک آدمی نے دروازہ کھولا سرائے کا مالک آیا تھا کیا میں خوش نصیب نہیں کہ آپ نے مجھے میزبانی کی سعادت عطا کی ہے سرائے کے مالک نے کہا میں سرائے کا مالک اب مختار سقفی ہوں ابھی ابھی آپ کے ہم سفروں نے مجھے اپنی بحری سفر کی داستان سنائی ہے خدا کی قسم جہاز میں آپ نہ ہوتے تو یہ لوگ مجھے اس طوفان کی کہانی سنانے یہاں نہ آتے آؤ سقفی حسن بن صباح نے کہا بیٹھ کر بات کرو یہ تو بتاؤ ایک ثقافی اپنے وطن سے اتنی دور کیوں چلا آیا ہے سنا ہے میرے آبا و اجداد حجاج بن یوسف نے عداوت مول لے بیٹھے تھے ابو مختار نے جواب دیا ان میں سے کچھ قتل کر دیے گئے کچھ بھاگ کر وطن سے دور چلے گئے اور میرا کوئی بزرگ ادھر آ نکلا یہ سرائے اس نے تعمیر کی تھی جو ورثے میں مجھ تک پہنچی ہے کیا اس سرائے میں صرف مسلمان ٹہرا کرتے ہیں حسن صباح نے پوچھا نہیں پیرو مرشد ابو مختار نے جواب دیا اس سرائے کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں یہ سرائے دنیا کی مانند ہے یہاں ہر مذہب ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آتے ہیں کچھ دن گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دنیا کی طرح اس سرائے میں بھی آمد و رفت لگی رہتی ہے آپ جیسا ولی اللہ اور غیب کا بھیج جاننے والا مدتوں بعد آتا ہے کیا میں مطلب کی بات نہ کہہ دوں اجازت کی ضرورت نہیں حسن صباح نے کہا آج رات کا کھانا میری طرف سے قبول فرما لے ابو مختار نے کہا اور میں نے آپ کے لیے الگ کمرہ تیار کیا ہے آپ اس کمرے میں آ جائیں کچھ دیر بعد حسن صباح اس کمرے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا کھانا بہت ہی پرتکلف تھا تین چار اور اجنبی بھی مدعو تھے یہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس سے رنگا رنگ ریشمی پردوں اور فانوسوں سے سجایا گیا تھا آدھے سے زیادہ کمرہ خالی تھا دیوار سے دیوار تک دلکش رنگوں والا قالین بچھا ہوا تھا دسترخوان کمرے کے وسط میں نہیں بلکہ ایک طرف چوڑائی والی دیوار کے ساتھ بچھایا گیا تھا دیوار کے ساتھ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے پیچھے دیوار کے ساتھ ایک قالین لٹک رہا تھا جس پر ہرے بھرے جنگل کا منظر بنا ہوا تھا اور اس میں شفاف ندی بہتی دکھائی گئی تھی مختصر یہ کہ یہ شاہنہ انتظام اور یہ عالیشان ضیافت ایک اعزاز تھا جو حسن بن صبح کو دیا گیا تھا میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں سرائے کے مالک نے حسن بن صبح سے کہا آپ کے ذوق کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں گستاخی ہی نہ کر بیٹھوں کیا آپ رقص گانا یا صرف سازوں کی موسیقی پسند کریں گے تم نے مجھے کیا سمجھ کر یہ بات پوچھی ہے حسن بن صباح نے پوچھا ایک برگزیدہ ہستی سرائے کے مالک نے جواب دیا اللہ کے جتنے قریب آپ ہیں وہ ہم جیسے گنہگار تصور میں بھی نہیں لا سکتے اللہ نے کسی بندے پر کوئی نعمت حرام نہیں کی حسن بن صباح نے کہا رقاصہ کے فن سے لطف اندوز ہونا گناہ نہیں اس کے جسم کو اپنے قبضے میں لے کر اس سے لطف اور لذت حاصل کرنا بہت بڑا گناہ ہے کیا اسلام نیم برہنہ رقاصہ کا رقص دیکھنے کی اجازت دیتا ہے سرائے کے مالک نے پوچھا ہاں حسن بن صباہ نے جواب دیا اسلام جہاد میں ہر مسلمان سے جان کی قربانی مانگتا ہے اور مسلمان نعرے لگاتے ہوئے جانوں کی قربانی دیتے ہیں اس لیے اسلام ہر مسلمان کو دنیا کی ہر نعمت اور ہر تفریح سے لطف اٹھانے کی اجازت دیتا ہے ہم نے آج تک جو سنا ہے وہ اسلام کے دشمنوں نے مشہور کیا ہے حسن بن صبا نے اپنے میزبان کی بات کاٹتے ہوئے کہا یہودیوں اور نصرانیوں نے دیکھا کہ اسلام تھوڑے سے عرصے میں آدھی دنیا میں مقبول ہو گیا ہے تو انہوں نے امام اور خطیب بن کر بے بنیاد بات پھیلا دی ہے کہ اسلام صرف قربانیاں مانگتا ہے اور دیتا کچھ بھی نہیں اور اسلام میں سوائے پابندیوں کی اور کچھ بھی نہیں تاریخ میں آیا ہے کہ حسن بن صباح اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار کہلاتا تھا وہ مسلمانوں کو اسلام کے نام پر مشتعل کر کے انہیں اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا یہ ضرورت اسے اس لیے پیش آئی تھی کہ اس نے اپنی سرگرمیوں اور اپنے عزائم کے لیے جو علاقہ منتخب کیا تھا وہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کا علاقہ تھا سرائے کے مالک نے حسن بن صبح کی یہ باتیں سنی تو اس نے کھانے پر حاضری دینے والے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا ملازم بڑی تیزی سے باہر چلا گیا فوراً ہی واپس آ گیا اس کے پیچھے چار پانچ سازندے ساز اٹھائے کمرے میں آئے اور قالین پر بیٹھ گئے سازوں کی آواز ابھری تو نیم برہنا رقاصہ یوں کمرے میں داخل ہوئی جیسے جل پری شفاف ندی میں تیرتی آ رہی ہو سازوں کی دھیمی دھیمی آواز سحر جگا رہی تھی اور نوجوان رقاصہ کا مرمرین جسم ناگن کی طرح بلکھا رہا تھا اس کے بازو رقص کی اداؤں میں یوں اوپر نیچے اور دائیں بائیں ہو رہے تھے جیسے فردو سے بریں کے ایک بڑے ہی حسین پودے کی ڈالیاں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی ہوں فانوسوں کی رنگا رنگ روشنیوں کا اپنا ہی ایک حسن تھا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مہمان کھانا بھول گئے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نوجوان رقاصہ نے سب کو ہپنوٹائز کر لیا ہو لیکن حسن بن صباح اس لڑکی کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں کسی جوہری کے اس وقت کا تاثر تھا جب وہ ہیرا یا کوئی قیمتی پتھر پرکھ رہا ہوتا ہے اس ضیافت اس رقاصہ پھر ایک مغینہ اور سازندوں نے اس رات کو لیلہ کی ایک ہزار ایک راتوں جیسی ایک رات بنا دیا تھا رات آدھی گزر گئی تھی جب حسن بن صباح ضیافت سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں داخل ہوا سرائے کا مالک بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا حسن بن صباح پلنگ پر بیٹھ گیا پیرو مرشد سرائے کے مالک نے نماز کی طرح اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھ کر کہا کیا میں آپ کی خدمت میں کوئی کوتا ہی تو نہیں کر رہا یہ میرا مطالبہ نہیں تھا حسن بن صباح نے کہا مجھے تم بوریے پر بٹھا کر اور روٹی پر دال رکھ کر دے دیتے تو بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس کے ایک بندے نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے اب یہ بتا دو کہ تمہارے دل میں کوئی خاص مراد ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو اے طوفان کا منہ پھیر دینے والے امام سرائے کے مالک نے کہا پہلے اس شہر میں صرف میری ایک سرائے تھی اور تمام مسافر میری سرائے میں آتے تھے تھوڑے عرصے میں دو یہودیوں نے ایک سرائے کھول لی ہے وہ مسافروں کو شراب بھی پیش کرتے ہیں لڑکیاں بھی اس سے میری آمدنی بہت کم ہو گئی ہے آپ کو اللہ نے ایسی طاقت عطا کی ہے ان کا بیڑا غرق کرنا ہے یا اپنا بیڑا پار لگانا ہے حسن بن صبح نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا یہ فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں حضور سرائے کے مالک نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ میری آمدنی پہلے جتنی ہو جائے ہو جائے گی حسن بن صباح نے کہا کل ایک کالا بکرا ذبح کرو خواہ چھوٹا سا ہی ہو اس کے دونوں شانوں کی ہڈیاں میرے پاس لے آنا اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رقاصہ کس کی ملکیت ہے ایک بوڑھی رقاصہ کی بیٹی ہے یا ولی سرائے کے مالک نے جواب دیا زیادہ تر میں ہی اسے اپنے سرائے میں خاص مہمانوں کے لیے بلایا کرتا ہوں کیا حضور کے دل کو یہ اچھی لگی ہے ہاں حسن بن صباہ نے جواب دیا لیکن اس مقصد کے لیے نہیں جو تم سمجھ رہے ہو اگر تم اس کی ماں کو بلاؤ تو میں اسے اس لڑکی کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ اس لڑکی کو صرف جسم سمجھتی ہوگی لیکن یہ کمسن لڑکی جسم سے کہیں زیادہ کچھ اور ہے سرائے کے مالک نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ رقاصہ اور اس کی ماں کو یہاں لے آئیں وہ دونوں ابھی گئی نہیں تھیں اطلاع ملتے ہی آ گئیں سرائے کا مالک انہیں پہلے ہی حسن بن صبح کے متعلق بتا چکا تھا کہ یہ کوئی امام یا ولی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی روحانی طاقت ہے جو طوفانوں کو روک دیتی ہے رقاصہ اور اس کی ماں نے بیتابی سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حسن بن صبا سے ملنا چاہتی ہیں وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہی تھیں کہ امام نے خود ہی انہیں بلا لیا تھا وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو حسن بن صبا نے دیکھا کہ رقاصہ ابھی رقص کے لباس میں تھی یہ کوئی لباس نہیں تھا کمر سے اس نے ریشم کی رنگا رنگ رسیاں لٹکا رکھی تھیں ان رسیوں نے اس کا کمر سے نیچے کا جسم ڈھانپ رکھا تھا لیکن وہ چلتی تھی یا ناچتی تھی تو اس کی ٹانگیں رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں اس کے سینے کا کل لباس ایک کپڑا تھا اس کے شانوں اور پیٹ کو اس کے نرم و ملائم بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا جو اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے مستور ہو کر آ لڑکی حسن بن صباح نے کہا میں تیرے جسم کا طلبگار نہیں میں تیری روح کو برہنہ کر کے دیکھوں گا اور تجھے بھی دکھاؤں گا تو اپنی روح سے سامنا کر اس نے رقاصہ کی ماں سے کہا جا اسے ایسے کپڑے پہنا کہ اس کے صرف ہاتھ نظر آئیں اور کچھ چہرہ نظر آئے ماں بیٹی چلی گئیں سرائے کا مالک وہیں بیٹھا رہا تمہارا کام ہو جائے گا حسن بن صبا نے اسے کہا جب یہ ماں بیٹی آ جائیں تو تم چلے جانا اور صبح میرے پاس آنا سرائے کا مالک بھی چلا گیا رقاصہ اور اس کی ماں آ گئیں رقاصہ نے ویسا ہی لباس پہن رکھا تھا جیسا حسن بن صبا نے اسے کہا تھا اس لباس نے اس کے چہرے کے نقش و نگار میں سحر انگیز نکھار پیدا کر دیا تھا وہ نوجوان تھی لیکن اب وہ کم سن لگتی تھی معصوم سی لڑکی کیا تجھے یہ اس لباس میں اچھی نہیں لگتی حسن بن صبا نے رقاصہ کی ماں سے پوچھا ہاں مرشد ماں نے جواب دیا یہ مجھے اسی لباس میں اچھی لگتی ہے اس لیے یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ ایک پاک روح ہے حسن بن صباہ نے کہا ناپاک جسم نہیں اس کی قیمت پہچان میرے مرشد رقاصہ کی ماں نے کہا میں بھٹکی ہوئی ایک بے آسرا عورت کیا جانوں ہم ماں بیٹی کا کل کیسے ہوگا ہم نے آپ کی کرامات سنی تو سرائے کے مالک سے التجا کی یہ مجھے آپ کے حضور پیش کر دے اور میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹی کو اپنی جیسی بنا دوں یا کوئی اور راستہ دیکھوں مجھے آنے والے وقت کی خبر دے دیں حسن بن صبا نے سحر اور علم نجوم میں دسترس حاصل کر لی تھی اس نے نوجوان رقاصہ کا دائیاں ہاتھ اپنی دونوں ہاتھ میں لے کر پھیلایا اور اس کی آڑی تیرچھی لکیریں پڑنے لگا رقاصہ نے اس انتظار میں حسن بن صباح کے چہرے پر نظریں گاڑی تھیں کہ خدا کا یہ برگزیدہ انسان جو بحری جہاز کو ایک خوفناک طوفان کی جبڑوں سے صحیح و سلامت نکال لایا تھا وہ اس کی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کیا پیش کوئی کرتا ہے حسن بن صباح کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی نظر آ رہی تھی ایک بار تو اس نے اپنا سر یوں پیچھے کیا جیسے رقاصا کی ہتھیلی کی کوئی لکیر سانپ بن گئی ہو رقاصا اور اس کی ماں بھی چونک پڑی کیا دیکھا ہے میرے مرشد ماں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا پردے اٹھ رہے ہیں حسن بن صبا نے اس عورت کی طرف دیکھے بغیر زیر لپ کہا پھر اس نے رقاصا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ذرا اوپر اٹھایا آنکھیں پوری کھول دے اس نے رقاصہ سے کہا اس کی آنکھوں نے رقاصہ کی آنکھوں کو جکڑ لیا حسن بن صبح نے دونوں انگوٹھوں سے رقاصہ کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ ملنی شروع کر دی وہ زیر لب کچھ کہہ رہا تھا کچھ دیر بعد رقاصہ نے دھیمی سی آواز میں کہا میں نے سیاہ پردے کے پیچھے دیکھ لیا ہے میں جاؤں گی یہ جسم نہ گیا تو میں اس سے آزاد ہو کر وہاں پہنچ جاؤں گی یہ جسم تمہارے ساتھ جائے گا حسن بن صباح نے کہا یہ جسم میرے ساتھ جائے گا رقاصہ نے کہا کیا کروں گی اس جسم کو حسن بن صباح نے پوچھا یہ جسم ناچے گا نہیں رقاصہ نے کہا یہ دوسروں کو نچائے گا تمہیں ایک قلعہ نظر آ رہا ہے حسن بن صباح نے کہا رقاصہ خاموش رہی حسن بن صبا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے چھ سات مرتبہ کہا تمہیں ایک قلعہ نظر آ رہا ہے ہاں رقاصہ نے کہا مجھے ایک قلعہ نظر آ رہا ہے اس قلعے میں تم اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو حسن بن صبا نے خوابناک سی آواز میں کہا اور یہ الفاظ چند مرتبہ دہرائے دیکھو ماں رقاصہ نے بچوں کی طرح مچلتے ہوئے کہا میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں اپنے آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہوں حسن صبح نے پوچھا چار لڑکیاں ہیں رقاصہ نے کہا شہزادیاں لگتی ہیں میں انہی جیسے لباس میں ہوں اور ہم سب ایک خوشنما باغ میں اٹکیلیاں کرتے پھر رہی ہیں حسن صبح نے رقاصہ کا چہرہ چھوڑ دیا اور کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا رقاصہ نے اپنی آنکھیں تیزی سے جھپکی اور سر جھکا لیا اس نے جب سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا وہ آنکھیں پھاڑے کبھی حسن بن صبا کو اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتی رہی حسن بن صباح مسکرا رہا تھا میں کہاں چلی گئی تھی رقاصہ نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا میں ایک تاریکی میں سے گزری تھی اور آگے کوئی اور ہی دنیا آ گئی تھی تمہاری اصل جگہ اس دنیا میں ہے جو تم نے دیکھی ہے حسن بن صبا نے کہا اب تم جہاں ہو یہ ایک فریب اور حسین دھوکہ ہے یہاں تمہارا انجام بہت برا ہوگا میرے خدا نے تمہاری قسمت میں بہت اونچا مقام لکھا ہے میں نے تمہیں وہ مقام دکھا دیا ہے ماں کو بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے رقاصہ نے اپنی ماں کو بتایا لیکن پیرو مرشد رقاصہ کی ماں نے پوچھا ہم اس مقام تک پہنچ کس طرح سکتی ہیں کیا آپ ہماری رہنمائی اور مدد کر سکتے ہیں کر سکتا ہوں حسن بن صباح نے کہا لیکن کروں گا نہیں میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں انسان کی فطرت ایسی ہے کہ میں تو انسان ہوں انسان اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے مطمئن نہیں ہوتا میں نے دو تین آدمیوں کو اسی طرح ان کے اصل مقام دکھائے اور انہیں وہاں تک پہنچا بھی دیا تھا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے میرے خلاف باتیں شروع کر دیں اب تو میں کسی کو اس کے متعلق کچھ بتاتا نہیں تم عورت ہو اور مجبوریوں نے یا درہم و دینار کے لالچ نے تمہیں غلط اور خطرناک راستے پر ڈال دیا ہے پھر مجھے تمہاری اس بیٹی کا خیال آتا ہے میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا ہے تو میں نے اس پر بہروپ چڑھا دیا ہے میں اسے اس کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ ہوگی اور تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی تعظیم اور تکریم ملے گی پھر ہم پر کرم کیوں نہیں کرتے یا مرشد ماں نے التجا کی صرف ایک صورت میں کرم ہو سکتا ہے حسن بن صباح نے کہا اپنی سوچیں میرے حوالے کر دو اور اپنے آپ کو بھی میرے حوالے کر دو کر دیا مرشد ماں نے کہا آپ جو حکم دیں گے ہم ماں بیٹی مانیں گے پھر سن لو حسن بن صباح نے کہا میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تم دونوں میرے ساتھ چلو گی چلیں گی یا مرشد رقاصہ کی ماں نے کہا آج کا رقص تمہارا آخری رقص تھا حسن بن صباح نے نوجوان رقاصہ سے کہا اب تمہاری نئی اور حقیقی زندگی شروع ہو گئی ہے جاؤ اور سو جاؤ صبح سے بیمار پڑ جانا سر کپڑے میں باندھ لینا اس سرائے والے یا دوسرے سرائے کے یہودی تمہیں رقص کے لیے بلانے آئیں تو ہائے ہائے شروع کر دینا جیسے تم اس بیماری سے مری جا رہی ہو میری کہنا کہ انہیں بلاؤ میرا علاج کریں میں آ کر کوئی بیماری بتا کر سب کو ڈرا دوں گا کہ اس لڑکی کے قریب کوئی نہ آئے ورنہ اسے بھی یہ بیماری لگ جائے گی ماں بیٹی چلی گئیں انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس شخص نے انہیں ایک عمل سے محصور کر لیا تھا یہ تھا عمل تنویم جسے مغربی دنیا نے اپنی زبان میں ہپنیٹزم کا نام دیا ہے حسن بن صبا نے رقاصہ کو اپنے کام کی چیز سمجھ کر اسے ہپنٹائز کر لیا تھا اور رقاصہ کو وہی کچھ نظر آتا رہا جو حسن بن صباح اسے دکھانا چاہتا تھا عمل تنویم کا تو اپنا اثر تھا حسن بن صباح کے بولنے کے انداز کا اپنا ایک اثر تھا جو سننے والے کو مسحور کر لیتا تھا یورپی تاریخ نویسیوں نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن صبح نے اپنے آپ میں ایسے اوصاف پیدا کر لیے تھے جو دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے یہ ابلیسی اوصاف تھے رقاصہ اور اس کی ماں کے جانے کے بعد حسن بن صبح کے دونوں ساتھی اس کمرے میں چلے گئے میں نے اپنی ترکش میں ایک اور تیر ڈال لیا ہے حسن بن صبح نے فاتحانہ انداز سے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ رقاصہ ایسا دانا ہے کہ اقابوں اور شہبازوں کو بھی جال میں لے آئے گا ہمارے ساتھ جا رہی ہے اس کے ایک ساتھی نے پوچھا دونوں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں حسن بن صباح نے کہا انہیں کسی طرح چھپا کر ساتھ لے جانا پڑے گا یہ انتظام ہو جائے گا دوسرے نے کہا دوسرے دن حسن بن صباح کے کمرے کے باہر اسے ملنے والوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا لیکن کسی کو کمرے میں جانے نہیں دیا جا رہا تھا لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ امام عبادت میں مصروف ہیں کچھ دیر بعد ایک آدمی اور ایک عورت کو اندر جانے کی اجازت دی گئی یہ میام بیوی تھے اور یہ سکندریا سے انتاکیا تک حسن بن منصبا کے ہم سفر تھے یہ وہی عورت تھی جس کا پہلے ذکر آیا ہے کہ چہرہ نقاب میں رکھتی تھی صرف پیشانی اور آنکھوں پر نقاب نہیں تھا پیشانی اور آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ عورت حسین ہے اس کے کھڑے قدم کشش تھی اس کی چال ڈھال میں ایسا جلال سا تھا جس سے لگتا تھا جیسے یہ کسی سردار خاندان کی خاتون ہو بہرحال وہ کوئی معمولی عورت نہیں لگتی تھی کمرے میں جا کر اس عورت کے خامد نے حسن بن صبح کے آگے رکوع میں جا کر مصافحہ کیا وہ پیچھے ہٹا تو عورت نے آگے بڑھ کر حسن بن صبح کا دائیاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پہلے آنکھوں پھر ہونٹوں سے لگایا پھر اس کا ہاتھ احترام سے اس کی گود میں رکھ دیا بیٹھ جاؤ میرے ہم سفروں حسن بن صبح نے کہا اور خاوند سے پوچھا تم لوگ کہاں گئے تھے اور کس منزل کے مسافر ہو ہماری منزل رے ہے خاوند نے جواب دیا میں اصلاً اسفہانی ہوں حافظ اصفہانی میرا نام ہے رزق کی تلاش میں بہت سفر کیا ہے اور اللہ نے جھولے بھر کے رزق دیا ہے دوسری تلاش علم کی ہے علم کے حصول کے لیے بہت سفر کیا ہے سنا تھا مصر میں دو عالم ہیں جن کے پاس علم کا سمندر ہے میں اپنی اس بیوی کو ساتھ لے کر مصر گیا تھا ان علماء سے ملا لیکن انہوں نے علم کو اپنے ہی ایک نظریے میں محدود کر دیا وہ عبیدی ہیں حسن بن صباہ نے کہا اور ظاہر کرتے ہیں کہ اسماعیلی ہیں تم کس فرقے اور کس عقیدے کے آدمی ہو یا ولی حافظ اصفہانی نے کہا میں ایک اللہ کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے اس کے آخری کلام کو مانتا ہوں جو قرآن ہے اور اللہ کے آخری رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں جن کے ذریعے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کون ہوں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اب رے کیوں جا رہے ہو ابو مسلم راضی سے ملوں گا حافظ اصفہانی نے جواب دیا وہ وہاں امیر ہے اللہ کو ماننے والا حاکم ہے اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا حسن بن صباح نے سوال کیا میں نے اسے کچھ بتانا ہے حافظ اسفہانی نے جواب دیا میں خلجان گیا تھا وہاں ایک بڑا ہی خطرناک فرقہ سر اٹھا رہا ہے ایک شخص احمد بن غتاش نے خلجان پر قبضہ کر لیا ہے سنا ہے وہ شعبدہ بازی اور سحر کا ماہر ہے سنا تھا کہ قلعہ شہدر اور خلجان کے درمیانی علاقے میں ایک پہاڑی پر اللہ کا ایلچی اترا تھا اور اس علاقے کے لوگوں نے اسے دیکھتے ہی اللہ کا ایلچی مان لیا ہے اس ایلچی کا نام حسن بن صبا ہے وہ آپ کا ہم نام ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آپ کے نام کی توہین ہے آپ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بنتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو ولی کہوں یا امام کہوں تم نے اس کا نام غلط سنا ہے حسن بن صباح نے کہا اس کا نام احسن بن صباح ہے لوگوں نے اسے حسن بن صباح بنا دیا یہ تو بہت ہی اچھا ہے حافظ اصفہانی نے کہا اس کا صحیح نام سن کر مجھے روحانی اطمینان ہو گیا آپ کے نام کی بے ادبی نہیں ہو رہی سنا ہے اس احسن بن سبا کی زبان میں اور بولنے کے انداز میں ایسا جادو ہے کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے اور احمد بن غتاش نے لوگوں کی ایک فوج تیار کر لی ہے یہ باقاعدہ فوج نہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں انہیں تیغزنی تیر اندازی برچی بازی اور گھڑ سواری کی تربیت دی جاتی ہے کیا تم ان لوگوں کے متعلق ابو مسلم راضی کو بتاؤ گے حسن بن صباح نے پوچھا ہاں یا ولی حافظ اصفہانی نے جواب دیا میں تو سلطان ملک شاہ تک بھی پہنچوں گا اور اسے اکساؤں گا کہ وہ اس باطل فرقے کو طاقت سے ختم کر دے مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بڑی مدت سے یہ لوگ قافلوں کو لوٹ رہے ہیں وہ زر و جواہرات لوٹتے ہیں اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آٹھ دس سال عمر کی بچیوں کو بھی لے جاتے ہیں انہیں اپنے مضموم مقاصد اور عزائم کے مطابق تربیت دیتے ہیں زر و جواہرات کا استعمال بھی یہی ہوتا ہے میں جانتا ہوں حسن بن صباح نے کہا وہ بہت خطرناک لوگ ہیں حافظ اسفہانی کو معلوم نہ تھا کہ اس نے جس حسن بن صباح کی باتیں سنی ہیں وہ یہی شخص ہے جسے وہ ولی اور امام کہہ رہا ہے اور احمد بن غتاش اس کا استاد ہے حسن بن صباح حافظ اسفہانی سے یہ باتیں سن کر ذرا سا بھی نہ چونکا نہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا بلکہ حافظ اصفہانی کی باتوں کی تائید کرتا اور احمد بن غتاش پر لانتیں بھیجتا رہا اب ایک غرض سن لیں یا ولی حافظ اصفہانی نے کہا اجازت ہو تو کہوں اجازت کی کیا ضرورت ہے حسن بن صباح نے کہا کہو جو کہنا ہے اولاد سے محروم ہوں حافظ اسفہانی نے کہا پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی وہ فوت ہو گئی تو کچھ عرصے بعد میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی اس کے ساتھ کب شادی کی حسن بن صباح نے پوچھا بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں حافظ اصفہانی نے جواب دیا اس کا پہلا خاوند ایک قافلے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا تھا کیا اس سے اس کا کوئی بچہ تھا ایک بچی تھی نو دس سال کی تھی ڈاکو اسے اٹھا کر لے گئے تھے بہت خوبصورت بچی تھی حافظ کی بیوی نے کہا مجھے اس سے بہت پیار تھا شاید یہ اس کے غم کا اثر ہے کہ میں کوئی بچہ پیدا نہ کر سکی اور مجھے اس بیوی سے اتنا پیار ہے کہ میں صرف اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کروں گا حافظ اصفہانی نے کہا آپ کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے چہرے سے نقاب ہٹا دو حسن بن بنصبا نے عورت سے کہا عورت نے چہرہ بے نقاب کیا تو حسن بن سباہ کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بدک گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہوگی کہ یہ عورت غیر معمولی طور پر حسین تھی اس کی عمر زیادہ تھی لیکن اس کے چہرے پر معصومیت ایسی کہ وہ پچیس چھبیس سال کی جوان لڑکی لگتی تھی حسن بن صبا کے بدک جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے یوں لگا جیسے شیمونا نے اس کے سامنے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہو شیمونا وہ لڑکی تھی جسے حسن بن سباہ مرو لے گیا تھا اور اسے اپنی بیوہ بہن بتایا اور نام فاطمہ بتایا تھا وہ نظام الملک کی جگہ وزیر اعظم بننے کے لیے اس لڑکی کو استعمال کر رہا تھا کہ بھانڈا پھوڑ گیا اور اسے اس لڑکی کے ساتھ شہر بدر کر دیا گیا اب اس کے سامنے جو چہرہ بے نقاب ہوا تھا وہ اسی لڑکی کا چہرہ تھا جس کا نام شیمونا تھا تمہارا نام کیا ہے حسن بن صبا نے اس سے پوچھا میمونہ عورت نے جواب دیا حسن بن صباح عام سے دماغ والا انسان نہیں تھا اس نے اپنے دماغ میں ایسی طاقت پیدا کر لی تھی جسے تین مورخوں نے مافق العقل کہا ہے میمونہ حسن بن صباح نے کہا تمہیں واقعی اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی اسی لیے تم نے اس کا نام شیمونہ رکھا تھا یہ نام تمہارے نام سے ملتا ہے یہ حسن بن سبح کی قیاس آرائی یا قیافہ شناسی تھی اس عورت کی بیٹی قافلے سے اغوا ہوئی تھی اور اس کی بیٹی کی شکل اس کے ساتھ ملتی تھی اس لیے حسن بن سبح نے بڑی گہری سوچ سے ہوا میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر لگا یا امام میمونہ نے حیرت زدگی کے عالم میں کہا میں نے تو آپ کو اپنی بیٹی کا نام نہیں بتایا تھا نہیں میمونہ حسن بن صباہ نے کہا اگر تمہارے بتانے سے مجھے تمہاری بیٹی کا نام معلوم ہوتا تو پھر میرا کیا کمال ہوا یا امام میمونہ نے کہا میں نے آپ کو امام مان لیا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں اگر زندہ ہے تو کہاں ہے حسن بن صبح نے اپنے آپ پر مراقبے کی کیفیت طاری کر لی آنکھیں بند کر لیں ہاتھوں سے عجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگا پھر ایک بار اس نے تالی بجائی کہاں مر گئے تھے اس نے کہا میرے سوالوں کا جواب دو ہوں اچھا وہ ہے کہاں ٹھیک ہے ہاں تم جا سکتے ہو وہ زندہ ہے حسن بن سبا نے مراقبے سے بیدار ہو کر میمونہ سے کہا اور اسے رے میں دیکھا گیا ہے کیا یہ پتا چل سکتا ہے کہ رے میں وہ کہاں مل سکتی ہے میمونہ نے پوچھا امیر شہر ابو مسلم راضی سے اس کا سراغ مل سکتا ہے حسن بن صباح نے جواب دیا شمونا کے ساتھ مجھے ابو مسلم راضی کا چہرہ بھی نظر آیا ہے کیا حسن بن صباح کو عالم غیب سے اشارہ ملا تھا کہ شمونا زندہ ہے اور رے میں ہے کیا اس نے کسی پراسرار عمل کے ذریعے معلوم کر لیا تھا نہیں داستان کو پچھلے باب میں اصل حقیقت بیان کر چکا ہے حسن بن صباح نے رے سے مفرور ہوتے وقت حکم دیا تھا کہ شیمونا کو خلجان پہنچا دیا جائے جہاں دوسری لڑکیوں کے سامنے اسے قتل کیا جائے گا لیکن حسن بن صبح کو فرار ہو کر مصر جانا پڑا فرار سے پہلے اسے اطلاع دی گئی تھی کہ شیمونا کہیں بھاگ گئی ہے پھر اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ شیمونا ابو مسلم راضی کے پاس چلی گئی ہے میمونا یہ سمجھ رہی تھی کہ حسن بن صباح کو مراقبے میں یہ جنات نے بتایا ہے کہ شیمونا اس وقت کہاں ہے کیا میری بیٹی مجھے مل جائے گی میمونہ نے پوچھا ہاں مل جائے گی حسن بن صباح نے جواب دیا یا امام میمونہ نے کہا اب یہ بتا دیں کہ میرا کوئی اور بچہ ہوگا یا نہیں حسن بن صباہ ایک بار پھر مراقبے میں چلا گیا نہیں نہیں کچھ دیر بعد آنکھیں بند کیے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز میں بولا کچھ کرو کوئی طریقہ کوئی ذریعہ بتاؤ میں انہیں دو بچے دینا چاہتا ہوں اچھا ہاں بتاتے چلو قبر کی نشانی بتاؤ ٹھیک ہے حسن بن صبح نے خاصی دیر بعد آنکھیں کھولی ایک بچے کی امید بن گئی ہے حسن بن صبح نے میمونہ کے خاوین سے کہا لیکن میرے جنات نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ذرا خطرناک ہے ضروری نہیں کہ اس میں جان چلی جائے میں تمہاری حفاظت کا انتظام کر دوں گا لیکن خطرے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے آپ طریقہ بتائیں حافظ اسفہانی نے کہا یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا حسن بن صباہ نے کہا میں کاغذ پر لکھ کر اور یہ کاغذ طے کر کے تمہیں دوں گا دن کے وقت قبرستان میں جا کر کوئی ایسی قبر دیکھ لینا جو بیٹھ گئی ہو ایک کدال ساتھ لے جانا قبر میں اتر جانا اور کدال سے اتنی مٹی نکال کر باہر پھینکنا جو تمہارے اندازے کے مطابق تمہارے جسم کے وزن جتنی ہو مٹی دو بالش چوڑی جگہ سے نکالنا تاکہ گڑھا بنتا چلا جائے یہ گڑھا اس طرف سے کھودنا ہے جس طرف مردے کا سر ہوتا ہے ہو سکتا ہے مردے کی کھوپڑی نظر آ جائے کھدائی ختم کر دینا اور یہ کاغذ کھوپڑی پر رکھ کر کھودی ہوئی مٹی سے گڑھا بھر دینا اور واپس آ جانا اگر کھوپڑی نظر نہ آئے تو یہ اندازہ کر لینا کہ تمہارے جسم کے وزن جتنی مٹی نکل جائے یہ کاغذ گھڑے میں رکھ کر گڑھا مٹی سے بھر کر آنا گیارہ دنوں بعد تمہیں میمونہ خوشخبری سنائے گی حسن بن صبا کے دونوں ساتھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تم دونوں کو معلوم ہے کون سی خبر موضوع ہے اس نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا صبح اسے ساتھ لے جانا اور قبرستان میں کوئی بہت پرانی اور بٹھی ہوئی قبر اسے دکھا دینا رات کو یہ اکیلا جائے گا حسن بن سبا نے کاغذ کے ایک پرزے پر کچھ لکھا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر کاغذ پر پھونکے ماری کاغذ کی کئی تہیں کر کے حافظ اسفہانی کو دیا اور کہا کہ اسے کھول کر نہ دیکھے حافظ اور اس کی بیوی میمونہ چلے گئے